ہم برابر اپنی کانوں سے سنتے بھی رہتے ہیں زبانوں سے بولتے بھی رہتے ہیں کتابوں میں رسالوں میں اور مختلف رسالوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں وہ ہے نفا اور نقصان یہ دو بول بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں نفا اور نقصان ایک پھر انسان کی جو فطرت ہے بچے سے لے کے بوڑھے تک اور ایک معمولی سڑک پر جھاڑو دینے والے سے لے کر کے کسی بڑے سے بڑی کوسٹ اور بڑے سے بڑے عہدے تک مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بوڑھے بھی تاجر بھی کاشتکار بھی عوام بھی خواص بھی اساتذہ بھی طلبا بھی جتنے سیکشن جتنے شعبے اور جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ہر جگہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے نفع حاصل ہو اور میں نقصان سے بچ جاؤں یہ ہر ایک کی خواہش اور یہ جتنی دوڑ بھاگ دنیا میں ہو رہی ہے ہوائی جہازوں کے راستے ریلوں کے راستے بسوں کے راستے ہسپتالوں کے راستے یونیورسٹیز اور کالج اور مدرسوں کے راستے مکتب کے راستے مسجدوں کے راستے تجارت کے راستے جتنی مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنی دوڑ بھاگ انسانوں کی ہو رہی ہے ایک فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو نقصان کے لیے تھکا رہا ہو اپنا وقت نقصان کے لیے اپنا پیسہ نقصان کے لیے یا اپنی صلاحیت اور سمجھ بوجھ نقصان کے لیے لگاتا ہو ایسا ایک نہیں ملے گا یہ بات الگ ہے کہ انسان کو تمیز نہیں ہے کہ میرے نفے کی شکل کون سی ہے اپنی نادانی سے جہاں اس کا نقصان ہوتا ہے وہیں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے جان لگا دیتا ہے مال لگا دیتا ہے صلاحیتیں کھپا دیتا ہے اب یہ انسان کو کون بتائے کہ تمہارا نفع کس میں ہے تمہارا نقصان کس میں ہے جیسے ایک آدمی بیچارہ آنکھوں سے معذور ہے اس کو تو راستہ دکھتا ہی نہیں تو وہ یہ سمجھ کر کے کہ میں جو چل رہا ہوں بالکل صحیح چل رہا لیکن چلتے چلتے کسی کھمبے سے ٹکرا گیا ارے یہ کیا ہو گیا چلتے چلتے کسی آدمی سے ٹکرا گیا ارے یہ کیا ہو گیا بھائی ذرا پوچھ لیتے جن کے پاس آنکھیں ہیں ان میں سے کسی کی رہبری لے لیتے بھائی مجھے خدا جگہ تک جانا ہے ذرا مجھے پہنچا دو اور اگر یہ اندھا یہ آنکھوں سے معذور اپنی رائے سے اپنی سمجھ سے اپنے پن پر چلتا رہا تو نہ جانے کتنوں سے ٹکرائے گا اسی لیے قرآن نے کہا ہے یہ جو آنکھوں کا پن ہے یہ اصل پن نہیں ہے ولا چنتا مل الو اصل اندھا پن تو دلوں کا اندھا پن ہے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اچھے برے حق ناحق نیکی بدی نفا نقصان بننا بگڑنا کون ہمیں صحیح راستہ ہم صحیح راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے اس کی تمیز نہیں ہوتی جیسے جس کی آنکھیں نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس راستے پر کس میں میں جا رہا ہوں آگے کوئی گھڑا ہے کہیں کیچڑ ہے کانٹے ہیں اوپر ہے نیچے ہے اس کو تو دکھتا ہی نہیں کیونکہ ایسے ہی جب انسانوں کے اب انسانوں میں چاہے تاجر ہوں کاشتکار ہوں جوان ہوں بوڑھے ہوں عہدے دار ہوں کارخانے دار ہوں مزدور ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں مالدار ہوں غریب ہوں جتنے بھی شعبے ہیں انسانوں کے اور جتنے بھی طبقات ہیں کہ جو بھی دل کے پن کے ساتھ چلے گا وہ مختلف لائنوں سے ٹکرائے گا یہ جو اس وقت پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے بھائی بھائی سے ٹکرا رہا ہے چچا بھتیجوں سے ٹکرا رہے ہیں ماں باپ اولاد سے اولاد ماں باپ سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے پڑوسی پڑوسی سے پارٹنر پارٹنر سے ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والوں سے ایک صوبے والے دوسرے صوبے والوں سے ایک ملک والے دوسرے ملک والوں سے جو پوری دنیا میں جو مالدار غریبوں سے ٹکرا رہے ہیں غریب مالداروں سے ٹکرا رہے ہیں عوام اپنے بڑوں سے ٹکرا رہی ہے بڑے اپنی عوام سے تک یہ ٹکراؤ کیوں ہے کہ ہر ایک دن کے اندھے پن کے ساتھ چل رہا ہے کہ جو آنکھوں کے اندھے پن کے ساتھ چلے گا ادھر ٹکرائے گا زخمی ہوگا خود بھی زخمی ہوگا اور دوسروں کا نقصان کرے گا سامنے والے کا بھی اس وقت پوری دنیا ٹکراؤ کرے اور اس کی اصل وجہ کہ لوگوں کو صحیح راستہ نہیں معلوم اس لیے کہ آنکھیں بند ہے جن کی آنکھیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تک وہ پھر آج سکل المؤمن فإنه يظهر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو وہ نور خدا سے دیکھتا ہے اور آخرت کی جو بڑی بڑی گھاتیاں ہیں سکرات سے شروع ہوں گی اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ اپنے مسائل کا شور مچاتے ہیں ہمارے مسائل ہمارے مسائل ہماری پریشانی مسائل یہ نہیں ہے مسائل تو ہر انسان کے شروع ہوں گے سکرات سے بادشاہ کے فقیر کے مالداروں کے غریبوں کے جوانوں کے مردوں کے عورتوں کے پڑھے لکھوں کے ان پڑھ کے کہ مسائل جو شروع ہوں گے وہ ستراج سے شروع ہوں گے اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ کسی کے حل کرنے سے وہ حل نہیں ہوگا کوئی سفارش کر دے کوئی کر دے مطلب کوئی موت سے پنجہ ہلکا رکھنا آہستہ سے اس کے باپ برابر میں کھڑا ہے یا باپ سکرات میں ہے بیٹا کھڑا ہے کہ وہاں ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ گاروں کو ان کی سکرات میں جو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بھی یہ فرمایا کہ یہ بھی ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے ورنہ اصل تکلیف تو وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے فرمایا کہ جیسے کوئی کانٹے دار ڈالی ہو اور اس پر مل مل کا کپڑا لپیٹ دیا جائے زور سے اس کو کھینچا جائے تو اس کا تار الگ الگ ہو جائے اتنی سب تکلیف ہوتی لیکن برابر میں کوئی اتنا عزیز دوست کیسے رشتے دار باپ بیٹا بھائی کوئی بھی کھڑا ہو اس مرنے والے پر اس کی سکرات میں کیا گزر رہی ہے وہ جانتا ہے اور اس کی سکرات کی تکلیف میں کوئی اس کا سہارا نہیں بن سکتا ہاں قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آپ رہبر کامل ہیں آپ محسن اعظم ہیں اور آپ پوری بشریت کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے جس میں مختلف نوعیتوں کے مختلف طبقات کے مختلف ذہنوں کے مختلف فکروں کے تمام کے لیے آپ رہبر کامل آپ نے رہبری فرمائی سکرات میں آسانی کب ہوتی ہے سکرات میں سختی کب ہوتی ہے جیسے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی نشے کا عادی ہے کوئی نشہ کرتا ہے تو اس نشے کا اثر اس کی سکرات پر پڑے گا اور انتہائی سختی ہوگی اس کی سکرات اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی اپنی وشواس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی سکرات پر کہ اس کو کلمہ نصیب ہوگا اور اصل تو خاتمہ ہے حجی سے میں آتا ہے الخواتین اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے بہت پاپ بہت گنا بہت برائیاں حواس کے حالات میں اگر توبہ کر لی استفار کر لیا اور اپنی ایمان کے ساتھ چلا گیا تو ہم اسے ہمیشہ کی گندت میں اصل کے بعد خاتمے کا ہے اچھا پھر خاتمے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما تحیہ نہ تموتون وہ کما تموتون شرون جیسے جیو گے ویسے مرو گے جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے اسی لیے فضائل کی کتابوں میں آپ نے کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ صالحین کے ساتھ کسی کا فرعون کے ساتھ قارون حامان شداد وہ ابن خلف امیہ ابن خلف ان کے ساتھ کیا مطلب کہ جنہوں نے ان کے روپ کو اپنے اندر میں بھرا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت ہے اور اب حال یہ ہے کہ اگر باغ میں ہوں اور آپ کی یاد آ جائے باپ چھوڑ چھاڑ کر آ جائیں زیارت ہو جاتی ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی گھر میں ہوں بھی بچوں میں ہوں وہاں آپ کی یاد آ جائے وہاں سے آ جائیں زیارت ہو جاتی ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ کہیں بھی لیکن اللہ کے رسول آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ کی جنت آپ کے درجات آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا پھر وہ کیا جنتیں ہوں گی جس میں آپ کی زیارت نہ ہوگی پھر وہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا المر او من احبا آدمی قیامت میں اپنے محبوب کے ساتھ جس سے اس نے محبت کی ہوگی اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ الد کی زندگی میں دو موقع جو خوشی کے آئے ہیں ایسی خوشی کبھی نہیں اولاد بھی ہوئی شادیاں بھی ہوئی کھائے بھی اللہ کے راستے میں بھی نکلے اور میدان بھی پتہ ہوئے اور خوب اچھی اچھی ان کی ان کی شفات ان کے مجاد اور ان کی قربانیوں پر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی ان کی اداؤں پر کہ کبھی بھوکے کو کھلایا تو اللہ کتنے راضی ہوئے کبھی کسی کو راستہ دکھایا تو اللہ کتنے راضی ہوئے ان کے تن پہ اگر گند و غبار لگ گئی تو اللہ نے کیا جانے کا وعدہ کیا اس راستے کی گھڑی کتنا قیمتی یہ ساری چیزیں سامنے آئی لیکن دو موقعوں پر جو صحابہ کو خوشی ہوئی ہے کبھی ایسی خوشی نہیں ایک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے پوری مہاراج کا واقعہ بیان کیا اس طرح حضرت تم کے گھر سے جانا ہوا اور بیت المدید جانا ہوا یہ ساری منزلیں ہوئی ہے پھر آسمانوں میں نبیوں کی امامت ہوئی اور پھر اللہ سے کمان دو کمان کا فیصلہ رہ گیا خوب باتیں ہوئی جنت دکھائی گئی رزب دکھائی گئی سب کچھ ہوا یہ سارا بیان کیا اور اس کے بعد پھر واپسی پر آپ کو پچاس نمازیں دی گئی واپسی میں حضرت مشال صلاح تسلیم سے ملاقات ہوئی کہ مجھے تو یہ پچاس نمازیں دی گئی تو حضرت مشال اصلا تسلیم تقریب بنی اسرائیل سے گزر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں وہ سارا میری امت میں کہ جتنے بودے وہ ہیں اور جیسے وہ نبی کو ذرا پیڑ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں میری امت بھی دین کو شریعت کو سنتوں کو ہیرا پھیری میں تو حضرت مصالح سرات تسلی نے کہا کہ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھیں گی آپ جا کے اللہ سے کچھ کم کروائیے ایک دفعے دو دفعے تین نو دفعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے اور ہر دفعے پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہی حضرت السلام کو تسلیم ہے تو میں یہ تو پانچ بھی نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں ان کے فضل کے بعد سونے کا کیسا معمول ہوتا آپ کو نہیں یہ نہیں پڑھیں گے پانچ یہ تو رات کو ایک ڈیڑھ بجے تک جاگیں گے جوس پیئیں گے آئس کریمیں کھائیں گے اور نہ جانے کیا کیا کریں گے ابھی میں سوئیں گے اللہ کے رسول یہ پانچ نمازیں نہیں پڑھیں گے کاروبار کے وقت میں کہیں گے کہ بہت مشغولی تھی اور آرام کے وقت میں ایسے کردانٹے لیں گے کہ کسی کو ڈھول بجتے رہیں چاروں طرف سے آرام کی آوازیں آتی رہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ نو دفعہ شرم نہیں آئی ایک دفعہ اور شرمانے کی بات نو دفعہ ہم تشریف لے گئے ہر دفعہ کم ہوتی رہی تو ہوتی کسی نہیں شرم جو ہے وہ امت سے آئی خیر امت تو اپنے نبی سے شرماتی ہے نہیں امت تو جو چاہے کرتی رہے نبی ہی تو اپنے امت سے اپنی امت سے شرم آئی کہ اگر میں جاؤں گا تو عام معمول ہے آدمی جب کہیں جاتا ہے تو واپس میں بچے ابا کیا لائے ابا کیا لائے ابا کیا لائے پتا نہیں تو میں جب کہوں گا کہ میں تو اتنا اونچے اور اتنا لمبا سفر اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا راستے میں پوچھیں گے ہمارے واسطے تو اگر یہ پانچ بھی نہ رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرم آئی وہ امت سے آئی خدا کرے کہ امت نبی سے شرم آئے خدا کرے کہ امت نبی سے شرمائے کہ کس بے کس جرحت اور بے باقی کے ساتھ سنتوں کا مذاق اور کس طرح فرائض کا جنازہ اللہ نے بہت بر وقت جیسے بعض مطلب آدمی بیمار ہوتا ہے نا چیک اپ کرانے کے لیے جاتا ہے تو سارا چیک اپ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی بہت ہی اچھا ہو آپ بالکل بر وقت پہنچے ہو اور فوراً ایڈمٹ ہو جاؤ جو پوزیشن ہے تمہاری بیماری کی اور جہاں تک کہ مرض بڑا ہے جو اس کی رپورٹیں ہیں وہ ایسے ہے کہ آگے تو خطرے ہی خطرے ہیں اور یہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے کہ تم بر وقت پہنچ گئے تو پھر وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا کہ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب جیسی آپ کی رائے ہو کیوں کہ ڈاکٹر کو اپنا فیصلہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر جو کہتا ہے وہ میرے نفے کے لیے کہتا ہے اسی طرح امت خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی کے بعد کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا خیر القرون تھا خلفاء راشدین صحابہ تو اس وقت تو ایک ان سے انتر کو بھی اپنے نبے نقصان کی تمیز تھی کہ ہماری تو ساری خیر خائی ہمارا سارا نفع پورے طور پر زندگی کے تمام شعبوں میں نقصان سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اس لیے ہر ایک اس پر پڑا ہوا جب صحابہ کا دور ختم ہوا اور پھر بادشاہت کا ملکیت کا اور حکومتوں کا زمانہ آیا صحابہ خیر کے بعد مسلمانوں میں تو یہ دولت کا نشہ عہدے کا نشہ اور ایسے ہی کیا ایجوکیشن تعلیم معلومات یہ نشہ بہت خطرناک ہے تو جب مسلمانوں میں پاشاہت آئی تو نشہ آیا وہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ دو نشے تمہارے پہ نہیں ہوں گے اس وقت تم بہت خیر اور آفیت کے ساتھ رہو گے اللہ کی مددیں تمہارے ساتھ ہوں گی اللہ کی تائیدیں تمہارے ساتھ ہوں گی تمہاری روٹی روزی میں تمہاری تمہاری اولاد میں تمہارے ایمان میں تمہارے اخلاق میں تمہارے دین میں تمہاری دنیا میں ہر چیز میں اللہ کی طرف سے مددیں شامل حال رہیں اگر اللہ کی مدد ہوگی تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہاں جب تمہارے میں ایسے عشرت کا نشہ جس کو آج کل کسی بات میں کیا لگژرین کیا لگژری لائف ہاں لگژری لائف ہر چیز میں ٹاپ جب یہ نشہ تمہارے پہ تمہارے پہ سوار ہو جائے گا تو پھر سب سے پہلی جو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی وہ تم دین کی محنت سے رک جاؤ گے اس لیے کہ یاد رکھنا کسی عبادت کی توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کسی عبادت کی توفیق کا سرد ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ نیکیاں نیکیوں کو کھینچتی ہے نیکیاں کہ جب آدمی نے ایک نیکی کی اللہ کے یہاں قبول ہوئی تو اس کو اگلی نیکی کی توفیق دیتے ہیں ایسے ہی گناہ گناہوں کو کھینچتے ہیں تو گناہ پر پہلی سزا نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اب ایک کیا دو کیا تو پھر وہ اور یہ نقصان میں پڑ جاتا ہے صحبل گرام اللہ تجمین کے پاس سب سے بڑی جو نظر تھی وہ ایمان کی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر وغیرہ وہ ایک باریک دوربین جس کو کہتے ہیں اور خوردبین جس کو کہتے ہیں خوردبین بین کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو وہ بڑی بنا کے دکھاتا ہے وہ شیشہ عام لوگوں کو نہیں دکھتا جیسے کبھی کبھی وائرس ہوتا ہے اور کبھی جراثیم بہت ہوتے ہیں کہ پانی میں آج کل بہت جراثیم ہے تو یوں تو دیکھنے میں گلاس بہت صاف ستھرا اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے آدمی نے پینے کا ارادہ کیا اور کوئی ڈاکٹر ملسا پھیل جاؤ بھائی پھیل جاؤ اس کو مت پیو بھائی کیا بات ہے اتنا صاف گلاس ہے ایسا پانی ہے اور پینے کو منع کرتے ہیں کہ اس میں جراثیم ہے خام خواہ جراثیم ہے کیا ہے جراثیم میرے ساتھ آؤ وہ لیبورٹری میں لے جاتا ہے اور وہ جو شیشہ ہوتا ہے اس کو گلاس کے رکھے کہ اب اس میں سے دیکھو یہ تو سارا کیڑوں سے بھرا ہوا ہے ہاں اس کے لیے اینک لگانی پڑتی ہے آدمی کو اپنا نفع کہاں ہے نقصان کون سی کمائی میں نقصان کون سے لقمے میں نقصان کون سے عقیدے میں نقصان کس طرح کے پہننے اڑنے میں نقصان کس طرح کی زندگی گزارنے میں وہ جب اندر میں ایمان کا نور ہوتا ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کپڑے بھی بہت اجرے ہیں مکان بھی بہت شاندار ہے ایک نہیں دو دو تین تین گاڑیاں دروازے پر کھڑی ہے کیا اس میں جراثیم کہاں ہے کہ پانی میں تو جراثیم جو ہے وہ کہتے ہیں ڈائریا کے کیا کہتے ہیں اس کو ڈائریا کے بیکٹیریا کہ پانی میں نظر نہیں آتے آدمی کو وہ ڈاکٹر صاحب دکھاتے ہیں کہ اگر اس کو تم رہے تو شام کو ہم سے مل لینا کہ آج کتنے گیسٹ آئے ارے ڈاکٹر صاحب تو جاتا ہوں اور آتا ہوں جاتا ہوں اور آتا ہوں کہ آپ کو پہلے منع کیا تھا کہ یہ پانی جو ہے آپ بوائل کر کے پیا کریں اس لیے کہ جس کو آپ بہت صاف ستھری بوتل صاف ستھرا گلاس اور صاف ستھرا پانی سمجھ رہے ہیں اس میں تو ڈرتے کے جراثیم ہیں اور ایسے دس لگیں گے کہ گھر والے بھی تھک جائیں گے آپ بھی تھک جاؤ گے اور پھر آنکھیں پٹرا جائے گی اٹھنا چاہو گے اٹھ نہیں سکو گے دیکھنا چاہو گے اندھیرے سامنے آئیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں دکھتا تو ہے نہیں جہاں اس کے لیے تو وہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اندر اور باہر آنکھیں کان ہاتھ پیر زبان دل دماغ ان کے لیے کون سا راستہ نفے کا اور کون سا راستہ نقصان کا وہ نبوت کے راستے سے نظر آئے گا کہ نبی دکھاتے ہیں اسی لیے میں نے کہا نا کہ جب تک صحابہ دنیا میں رہے انہوں نے تو ایمان پر محنت کر کے اتنا زبردست ایمان اپنا بنایا تھا کہ انہیں تو سارا نیچ اونچ ساری نظر آ رہی کون ہمیں پتاشے میں زہر دے رہا ہے کون سا لباس ہمیں خدا رسول سے دور کر رہا ہے ہمارے گھر کی کون سی شادی کون سی تقریب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خانہ آبادی لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کنما اہل وتی مال حدیثوں سمے ہے نا آپ نے فضائل کی کتابوں میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ اگر آدمی نے نماز قضا کی تو اس کا تو گھر بار لٹ گیا جس کو اللہ کے نبی گھر بار لٹنے کو کہتے ہیں یہ کہتا گھر خانہ آبادی شادی اب بالکل نبی کے مقابلے پہ چل رہا ہے اصل کہتا کیا ہے اللہ محمد اسلام والمسلمین اے اللہ اسلام مسلمین کی مدد فرما تو مسلمان ہے کہاں نبی کے مقابلے پر ہے وہ جس کو تباہی کہہ رہے ہیں تمہارے یہاں وہی خانہ آبادی جس سود اور جس لون پر قرآن کہتا ہے کہ سود اور لون اللہ سے لڑنے کے لیے آستینیں نے چڑھا دی ہے اس میں کیا کہتے ہو نے اپنا اب سب کا سپرٹ کیا سپریٹ ہاں۔ بچے کا بھی سپریٹ ڈنڈا ہو گیا اس کی بھی سپریٹ گاڑی ہو گئی اور اس کے اس کے چھوٹے بھائی کے لیے بھی اپلائی تو کر دیا ہے اور وہ فارم داخل کر دیا ہے اور وہ سارے کاغذات تیار کر لیے ہیں کہ جتنی اپنی جائیداد ہے اس پر کتنی لون مل سکتی ہے تو اس کے چھوٹے بھائی کا بھی روز روز کا جھگڑا ہے ابا یہ گاڑی نہیں دیتے ابا یہ گاڑی نہیں دیتے ارے بیٹا دلوا دیں گے تو کل ہی اس کے فارم فل اپ کر دیے ہیں اور ہم نے جتنی وہ مانگتے ہیں وہ ساری دے دی ہے کہ اتنی جائیداد پر اتنی لون مل سکتی ہے اور اب تو سورت میں گاڑیاں بھی ایک سے ایک آ رہی ہے نئے نئے شو روم بھی کھل رہے بیٹا کیوں گھبراتا ہے تین دن کی بات ہے اللہ کے نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ جس دن وہاں قدم رکھتا تیری آستی نے گئے اللہ سے لڑنے کو جس کو لڑائی کہتے ہیں یہ سلح سمجھ رہا ہے جس کو بربادی کہہ رہے ہیں یہ اس کو آبادی سمجھ رہا ہے تحمل قلوب ملکی سلور جب سینوں کے جب سینوں کے اندر کی آنکھیں اور وہ دل اور دل کی آنکھیں جب بندی ہو جاتی ہے تو نفے میں نقصان نقصان میں نفع جو راستہ نہ چلنے کا کہ نہیں چل رہا اپنے اندھے پن پر ٹکریں کھا رہا زخمی ہو رہا سر پھوٹا ارے سر پھوٹا تو کم سے کم پٹی لگ جاتی لیکن اگر ایمان پر چوٹ پڑی تو کیا ہوا اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے پاک دامنی اور عفت اور عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ لڑکیوں کے راستے بہوؤں کے راستے بیٹیوں کے راستے کہ نظر کیا آ رہا سفید کپڑے سفید گاڑی سفید مکان ایسا جیسے سفید گلاس سفید پانی سفید بوتل اور وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کو مت کیو اس میں جراثیم ہے اور یہ بھی یہ مولوی لوگ بس ایسے جھوٹ مت لو لو مت لو اور کسی کا مال مت دباؤ کسی کو ستاؤ مت کیا ہوتا ہے ارے کتنوں کو لوٹا کتنوں کو مارا کتنوں کی دبائی کتنوں کی کھا گئے کچھ نہیں ہوا ہاں بھائی پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا چار سو سال تک اللہ پاک نے سر میں درد نہیں ہونے دیا تھا تو پھر حق پر تھا وہ تو اللہ کی طرف سے بھیڑ تھی اور جس دن پکڑا تو چھ لاکھ کے ساتھ پکڑا وہ اکیلا نہیں جتنے اس کے ہاں میں ہاں بھرنے والے تھے جتنے اس کی بولی بولنے والے تھے جتنے اس کی سوچ سوچنے والے تھے اس لیے بیچ میں ایک بات پہلوم یاد رکھنا یہ تین دن یہ گشتیں یہ پانچ عمل یہ چار مہینے یہ سارا دن نہیں ہے اصل اس محنت کو کرتے کرتے اور چھ نمبروں کی مشق کرتے کرتے ایمان کو مانو اور ایمان کو سنو نمازیں پڑھو نمازیں بناؤ علم کا شوق اپنے میں پیدا کر کے علماء سے معلوم کرو اللہ کا دھیان بناؤ اخلاق کو سنوارو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بناؤ اور یہ سوغات گھر گھر در در پہنچ جائے اس کا فکر کرو یہ پانچ عمل چھ نمبر تین دن چلا چار مہینے ہفتے کی دو گشتیں روزانہ کا مسجد کا وقت یہ پورا دن نہیں ہے اس محنت سے کرتے کرتے کرتے اپنی سوچ بدلنی ہے سوچ جیسے سوچ کیا ہے کہ سوئچ ہے آدمی کی سوچ جیسے سوئچ گرا دیا تو روشنی ہو گئی اور جا دیا تو اندھیرا ہو گیا یہ سوچ کی سوئچ کو نبوت کے راستے پر لے آؤ کہ اب تمہیں وہ چیزوں میں نفع نظر آنے لگے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس لیے دوستوں یہ دیکھنا ہے ہمیں اللہ کا شکر ہے جماعت چار چار مہینے کی بھی چلے کی بھی مردوں کی بھی مستورات کی بھی جماعت اللہ کا شکر ہے ابھی پچھلے دو ہفتے پہلے سولہ جماعتیں شہر ہوگا مستورات کی الحمدللہ للہ ہاں لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی شہروزہ کی جاتی جن کے تین چار مرتبہ شہر وزار لگ گئے اب مسجد وار جماعت کے ساتھ ہی ان ساتھیوں کو یاد دلا رہے کہ بھائی تمہارے شہرزا تمہاری گھر والی کے پانچ دفعے لگ چکے اب تمہیں دس دن کے لیے جانا چاہیے جن کے دس دن لگ گئے اب ان کو چلنے کے لیے جانا چاہیے تو یہ تو مسجد والوں کی ذمہ داری ہے یہ فکر ہوگا تو ایک طرف مردوں میں ایک طرف عورتوں میں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے دگنی ہے ان کے راستے سے خیر آئے گی تو دگنی اور ان کے راستے سے شہر آئے گا تو دگنی پھر آپ چاہے جتنے اونچے اڑے اور ہوا میں مسلح بچھائیں گھر سے باہر باہر رہے گی آپ کی ساری زندگی اگر گھروں میں ماحول نہ بنا گھروں میں ماحول نہ بنا انہیں اللہ کے راستے میں جان مال کھپانے کا جذبہ نہ دیا تو وہ ہر دفعہ کا نیا ڈیزائن مانگیں گی بھائی تیرے پاس تو ہے چوڑیاں بھی ہے کنگن بھی ہے ہر نہیں وہ تو آپ تو بہت پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو اب میں ابھی گئی تھی وہ ان کے یہاں شادی میں تو ایک عجیب سا ڈیزائن آیا ہے تو پھر یہ نئے نئے ڈیزائنوں پر آپ سے پیسہ لگوائیں گی آپ سے وقت لگوائیں گی آپ کی صلاحیتیں اس پر اس لیے آپ نے تو ان کو دیا نہیں جو ان کو دینا تھا قرآن نے تو کہا کہ یار یہ اللہ سکوں گا حکم نارا ایمان والوں اپنے پر گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اس کا سامان تو دین ہے وہ تو دیا نہیں کیا وہ اشارہ ہوگا خیر میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے تم تم یہاں ہوئی نہیں تو سورت والے یہاں ہے ہی نہیں مسجد میں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہوئے بھی باہر ہوتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہوئے بھی باہر ہوتے اور کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ قلب ہو معلق بالمساجد بل ایسا اللہ کا بندہ کہ باغ میں درختوں کو پانی دے رہا ہے اور مسجد کے تقاض ہم کو سوچ رہا ہے وہ پورا ملک میں جماعت جانی تھی وہ پورا جگہ کی جماعت آنے والی تھی وہ ان کی نصرت کا مسئلہ تھا وہ مزدورات میں یوں ہونا تھا وہ مردوں میں یوں ہو کہ اس کا دل مسجد کے تقاضوں میں اٹکا ہوا خدا کرے ہم ایسے ہو جائیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چار مہینے چلے پانچ کام چھ نمبر یہ پورا دن بھی اصل ہمیں اپنی سوچ بدلنی اور دوستوں کوئی کسی کے بارے میں فتوا نہیں دے سکتا کوئی کسی کے بارے میں فتوا نہیں دے سکتا ہاں اس تخت البت اور کل مفت اپنے دل سے فتوا دو اس لیے کہ مفتی جو فتوا دیں گے وہ تو ظاہر کو دیکھ کر دیں گے جسے سفید بوتل سفید گلاس سفید پانی جو جگہ واہ ماشاء اللہ ابھی تعریف کریں گے یہ گلاس کہاں کا ہے آج کل میں یہ لوگی پاس کا معلوم ہوتا ہے یہ شاید برما برما کا ہے جی ہاں برما کا ہے تو برما میں کہاں سے آئے کہ نہیں وہاں تو بہت کسی زمانے میں یہ تھا یہ گلاس دیکھ کر اس کا پانی دیکھ کر لیکن اندر کتنے جراثیم ہیں وہ تو ڈاکٹر بتائے گا کہ ہماری شکلیں ہماری سوچیں پانچ دن پانچ عمل بھی کر رہے ہیں چلے بھی دے رہے ہیں اندر میں اللہ کی ذات سے تعلق کتنا ہے اللہ ہی کی ذات سے ہونے کا یقین کتنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم والے احمد ہی میں کامیابی ہے اسی میں نفع ہے اور اس کے مقابلے میں نقصان ہی نقصان ہے یہ اندر میں بن رہا ہے کہ نہیں ہر ایک کو دیکھنا ہے میں اپنا دیکھوں آپ اپنا دیکھو اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم نشے کی شکل جا رہے ہیں اور یوں اندر دن وقت لگ رہا ہے گئے آئے گئے آئے گئے آئے تقریریں لکھی تقریریں سن بھی لی اور یوں بھی ہوا کہ ماشاء اللہ کے لوگ دیکھ کر کے یہ تو تبلیغ والے ہیں یہ تو ماشاء اللہ بہت پرانے ہیں اور یہ تو ذمہ دار ہیں اور ان کی مسجد سے تو پوری جماعت ملکوں کی بنتی ہے کہ لوگ ظاہر کو دیکھ کر کے فتوا دیں گے جیسے مفتی ظاہر کو دیکھ کر فتوا دیتے اندر میں جو بننا ہے وہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جی اسی لیے میرے دوستوں یوں کہتے ہیں کہ اصل یہ ساری محنت جو ہے وہ تو اپنی اصلاح کے لیے ہے ہمارا ہمارے ایمان میں ترقی ہو ہماری نماز میں جان پڑے اعمال سے اعمال میں ہمیں نفع دکھنے لگے صحابہ کرام ادوان اللہ تو نہیں اس موقع پر ان کی جماعت تھی اور قافلہ پورا تھا تو جو مد مقابل تھے ان کو معلوم تھا یہ کیا بات ہے کہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ہی کامیابی عزت عزت پتا بھی پتا کیا بات ہے تو وہ اس پر اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ اس میں اصل راز جو ہے وہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ کون ہے کہ اللہ اللہ وہ جس زمین و آسمان اللہ وہ جس نے پہاڑ اللہ وہ جس نے ساری بشریت اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اتنے بڑے اللہ وہ ان کے ساتھ اس کی مدد ہے میں پھر ان کا مقابلہ نہیں کر کیا کریں یعنی آسان راستہ ہے ان کو اللہ سے دور کر دو ان کے اللہ کی لڑائی کروا دو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج سے واپسی پر پورا واقعہ بیان کیا تو مکے کے جو شریر تھے انہیں شرارت سی دی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی قوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا یوں نہیں کہہ رہے ہیں ابن ابی پہافا ابو پہافا کا بیٹا یعنی ابو بکر صدیق وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور چونکہ وہ پورے مکے کے معزز لوگوں میں سے ہے دولت کے اعتبار سے بھی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی تو ان کو چل کے سمجھاویں کہ ان کے اور ان کی لڑائی کرا آ اگر ان کی لڑائی جائے تو پھر بات ختم ہو جائے گی وہ آئے وقت بنا کر اب وقت جی کوئی بات سنی کیا بات آپ کے دوست جو خود بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ بھی ان پر ایمان لے آئے ہو اور جن کا آپ رات دن سپورٹ کر رہے ہو تو انہیں کی سوچ تمہاری سوچ جہاں جان لگانے کو جہاں مال لگانے کو جا... وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آج تک تو جبلی آسمان سے میرے پاس آتے تھے اب یہ ہوا کہ میں جا کر آ گیا کہ حضرت وقت تشریف رضی اللہ حد اپنی ماں نے یہ ہے نا ان اللہ ایسا لوہا لاکھ کہ ہاں پورب تو پچھم ہو سکتا ہے ایمان والے کے ایمان میں جمبش نہیں آ سکتی وہ رسک نہیں لے سکتے سدھے کا اقبار کا ایمان ایسا تھا لیکن ان کے بارے میں خطرہ تھا کہ ان کا کچھ پتا نہیں ہے کب اپنا بیان بدل دے اور کب یہ اپنی بات سے کھل جائیں تو ذرا اچھی طرح ٹھوک بجا کے کہ اچھا انہوں نے کہا یہ آپ کیا پوچھے نا یہ چودھری صاحب کیوں آئے آپ کے پاس یہ قوم کی ناک ہیں یہ قبیلے کے سردار ہیں سارے بڑے بڑے مکے کے چندہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں تو یوں آئے ہیں ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی اسی کے لیے آئے کہ ذرا سوچ سمجھ کے سپورٹ کرو سوچ سمجھ کے ساتھ دو ہم تو اسی کو آپ سے مذاکرہ کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ بھی ذرا سا یعنی ساتھ چھوڑ دو اتنا آسان تھا تیرہ سال تک ایمان سکھایا تھا اور سکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس کی استعداد تعداد پوری امت میں سب سے زیادہ جس کی حفاظت سے ہے تھے اس نے تیرہ سال تک ایمان سکھاتا ہے استاد بھی ایسے شاگرد شادی ایسے تو سر تو یہ انعام نام جائے گا اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر پر ابدی اللہ کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بے بہنی کے لوٹے ہیں لیکن لوٹے ہوتے نا جن کے نیچے اسٹینڈ نہیں ہوتا اور اسٹینڈ کو پہلی کہتے ہیں اردو میں اسٹینڈ تو وہ بات مطلب جیسے استعمال وغیرہ میں ہوتے ہیں لوگ مٹی کے لوٹے رکھتے ہیں اب تو پہلے کم ہو گیا پلاسٹک آنے لگے لیکن مٹی کا لوٹا ہوتا ہے پلاسٹک کے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ریزیسٹنٹ نہیں ہوتا تو آدمی نے بہت اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پورا لوٹا بھرا اور رکھا آستی میں چڑھا رہا ہے اور وہ لوٹا لوٹ گیا سر پانی ارے یہ کیا ہو گیا کہ بھائی اس کی تو پہنگی ہی نہیں ہے اس کی کہ ابھی تو آستی رہے تو اس میں لوٹ گیا سارا لوٹا خالی ہو گیا کہ ان کا حال ایسا ہی ہے یہ وہی ابن خلق ہو یا یہ رقبہ ہو یا شہبا ہو یا ربیا ہو یہ بے کے لوٹے ہیں بیان کب بدل دیں گے کچھ پتا نہیں اس لیے ذرا ٹھوک بجا کے چاروں طرف سے اچھی طرح پابند کر کے ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جی اور آپ بھائی آپ کو اسی کے لیے تو آئے آنا پڑا ہے اور جی چودھری صاحب آپ ایک سے دو سے تھوک تھوک بجاتے چلے اب کہا ہے ایمان کی بات دیکھو تم جتنے ہو نا تم اور سارا عرب اور قیامت تک آنے والی بشریت سب جھوٹ پر جمع ہو سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں جاؤ ہاں، جاؤ ایمان کہ نبی ہم نے ان کو نبی مانا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ کیوں ان کی رہ گئی ہے کھانے میں کمانے میں پینے میں چڑھنے میں اوڑھنے میں لینے میں دینے میں ہم تو اسی راہ چلنے میں اپنی دنیا آخرت کا نفع سمجھتے اور تمہیں تمہیں نہ دکھتا ہو تو اینک لگاؤ بعض دفعہ ان سادہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو پھر چشمہ پہنتے نا کہ پھر تم ایمان کی محنت میں لگ جاؤ جب ایمان بنتا چلا جائے گا تو ایمان کا نور آتا چلا جائے گا اس ایمان کے نور میں کہ یہاں بھی نظر آئے گا وہ نور ہم یش آب ہی وہاں قیامت میں بھی کہ وہ دھاتیاں جو بڑی بڑی سخت دھاتیاں ہیں جس کی ابتدا سکرات سے ہوتی ہے کہ سکرات کا مسئلہ مسئلہ ہے قبر کے تین سوالوں کا جواب مسئلہ ہے پل سراج سے گزرنا مسئلہ ہے نامہ امال کا بھاری ہونا کہ وہ ایک مسئلہ ہے نبی کے ہاتھ سے جانے کوشر ملنا یا گٹے پڑنا کہ منہ کالا کرو ہٹو یہاں سے وہ ایک مسئلہ ہے یہ کیا روٹی ٹکڑے کے مسئلے کو ہمارے مسئلے ہمارے مسئلے کہ مسئلے تو یہ ہیں اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دان افسہ تم جس کو چاہے کہتے رہو بڑے ذہین ہیں بڑے بڑے سورما ہیں بڑے بہادر ہیں بڑے مند ہیں اور ان کی حیثیت تو ایڈوائزر کی ہے کیا ہوتا ہے ہاں۔ کہ خود تو اپنی عقل سے بہت صحیح چلتے ہیں اگر لوگ ان سے ایڈوائز لیتے ہیں اور ان کی تو ایڈوائز کی بھی بڑی فیس ہوتی ہے تو ایڈوائزر ہے کہ تم جس کو چاہے کہتے رہو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مند اور سمجھدار تو وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے اعمال کرے صحابہ نے ایمان کی محنت سے وہ حاصل کیا تھا ایک جگہ ان کا پڑاؤ تھا لوگوں کا بھائی ان کے پاس سامان ہو نہ ہو تعداد تھوڑی ہو زیادہ ہو ان کا تو سیدھا مسئلہ اللہ کے ساتھ ہے ان کو جس راستے سے اللہ سے دور کر سکو کہ جس پر اللہ کی مددیں ان پر نہ آئے بلکہ اللہ کا غضب آوے انہیں اس راستے پر ڈال دو جیسے بعض مرتبہ لوگ شرارت کرتے ہیں بس شریر ہوتے ہی ایک بےچارا گاؤں کا آدمی اپنی سائیکل پر جا رہا ہے اسے اپنی بچی سے یا اپنی نوازی یا اپنی بہن جی کے پاس جانا ہے یعنی وہ برابر جا رہا ہے جا رہا ہے اس کو خیال ہوا کہ ذرا کسی سے پوچھ لوں کہ راستہ ٹھیک ہے جو میں جا رہا ہوں کھلا گاؤں کے لیے تو کوئی شریف کا راستے میں ارے تم تو بہت الٹے راستے پہ جا رہے پھر ادھر جاؤ ادھر جاؤ وہ بےچارا بھولا بالا آدمی وہ اس پر گیا اور جب وہ چل پڑا تو انہوں نے تالیاں بجائی ہم کامیاب اپنی اسکیم میں ہم کامیاب اپنے منصوبے میں ہم کامیاب اپنی ترتیبوں میں یہ خوش ہو رہے ہیں جی؟ کیوں بھولا صحابہ کرام رضوان اللہ وقت نہیں یوں تو چیزیں زیادہ نہیں جانتے تھے راستہ کون سا صحیح کون سا نقصان کا کون سا نفے کا کون سا راستہ اللہ تک پہنچائے گا کون سا دور کرے گا اس کو جانتے ہیں ان کی پوری کوشش جیسی ہمارا جو ماحول ہے گلیوں کا کوچوں کا محلوں کا گھروں کا جوانوں کا لڑکیوں کا یعنی مارکیٹوں کا دفتروں کا جو ماحول ہے ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کا حساب لگا ہو کہ صبح سے شام تک میں کتنی چیزیں ایسی ہے جس میں آدمی اللہ کی پکڑ میں آ جائے اب کتنی چیزیں ایسی ہے جس میں اللہ کی مدد میں شامل ہو جی؟ تو ان کی تو پوری کوشش یہ تھی کہ ان کو اللہ سے دور کرنا ہے نبی سے دور کرنا ہے لیکن صحابہ بہت چوکنے تھے ان کے راستے میں لڑکیاں کھڑی جسے جیسے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو بازاروں میں سڑکوں پر کیسی لڑکیاں ہیں عورتیں دکانوں پر لڑکیاں آفسوں میں سردی کا لڑکی اور پھر سامان پنتی سر کی امیر جماعت اس کو تار گئے کہ جتنا یہ جتنی چکا چوند کی اور رنگ روپ کی جتنی شکلیں ہیں اس سب کے اندر زہر پیدا ہوا ہے اللہ رسول سے دوری کا تو یہ نہیں کہا لڑکوں کو دیکھیے مت سامان کسی کا چرائیو مت بھائی اپنا جو کام ہے جب آدمی اس میں لگ جاتا ہے تو نہ کرنے کے کاموں سے خود بچ جاتا ہے امت شاہ نے کہا کہ بھائی مسجد جاتے ہوئے نیچی نظروں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیے صحابہ تین دن تک آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے وہ لڑکیاں جو اس بری نیت سے کھڑی تھی انہوں نے تیسرے دن جا کر کے کہا کہ تم نے کن کے راستے میں کھڑا کیا بدکاری انہیں تو تھوکنے کی ضرورت ہوئی تو بھی ہماری طرف نہیں تھوکا بس اب جاؤ ان پر نہیں قابو پا سکتے ہاں ان کے بعد ان کی نسل آئے گی جیسے ہم اپنے سو سال پچاس سال کے بڑے بوڑھے دادا پر دادا نانا نانی ہے نی ان کے بارے میں پوچھے کہ ان کے ہاں کتنی حیات تھی کتنا ایک دوسرے کا کتنا لحاظ تھا کیسے اخلاق تھے کیسی پاکدمنی تھی اور کتنا اللہ کا خوف تھا ہے نی اور اس سے اور اوپر آگے چلے جاؤ تو صحابہ کی پاکستہ بیٹیاں اور پاکستہ بیویاں کہ ان کے ہاں کیسا خوف خدا تھا کہ اب اس ماحول میں سمجھ میں نہیں آ سکتی اسی لیے میرے دوستوں صرف وقت لگا لینا کافی نہیں اصل ہم جو اعمال کر رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اس کے ذریعے ان اعمال کا ماحول بنے جس میں نفع ہی نفع ہے اور جس میں نقصان سے پوری حفاظت ہے جب گھروں میں تعلیم ہوگی جب گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوگا جب بچوں کو شہباز علی اللہ کے واقعات سنائیں گے اور ایسے مرد مسجد میں اس کا اہتمام کریں گے پھر گھر پر کوئی مہمان بھی آیا ہے اور اگر جیسے سلا رحمی بھائی تو بہت بڑا حق ہے رشتے داروں کا حق ہے سلا رحمی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ شادی تھی تو ان کے رشتے دار تھے وہ بہت ہی حیران تھے کہ جانے تو کیسے جانے اور نہ جانے تو کیوں نہ کہ اتنی قریبی رشتے داری ایک انتخاب ہے اور فتح رحمی جو ہے تو بہت بڑا گنا ہے قیامت میں آئے گا رحم لیکن جانے تو کہ ہمارا تو یہی وقت تعلیم کا ہے گھر کی اسی وقت ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے تعلیم چھوڑ کر کے جانا جب ماحول ہوتا ہے تو اللہ باپ دلوں کی رہبری کرتے گھر میں تھے تو بہت سارے اما بھی ابا بھی اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی بہت سارے تھے اس پورے گھر میں سے ایک لڑکی اللہ نے اس کی رہبری کی اور اس کے ذریعے پورے گھر کی رہبری کی ابا اما ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہم اپنی یہ تعلیم وہی کر لیں شادی میں ہی تو کرنی ہے اور وہاں جب جاتے ہیں ایسے فنکشنوں میں تو وہاں تو لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں جا کر کے کتاب پڑھنی شروع کر دوں گی تو جو آئے گا وہ اس میں بیٹھتا جائے گا جو آئے گی وہ اس میں بیٹھتی جائے گی ہماری تعلیم ہو جائے گی اور یہ نہیں پتا کہ اس دن کی تعلیم سے کتنوں کو نفع ہوگا اور کتنوں کی زندگیاں بدلے گی تو بھائی تو بہت اچھا ہے سارے گھر میں بہت پسند کیا ایک بچی کے راستے شادی کے فنکشن میں کتاب ساز لے گئے اور اس میں سب سے الگ سلیگ کیسی ہو اچھی ہو یہ ہے وہ سبھی پھر بیٹھنا ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھی اس کی پہلے کتاب کھولی تو عادت ہے نا لوگوں کی جیسے مداریوں کے لیے بھی ہماری عادت ہے مداری ہے مداری کھیل کھیلتا ہے نا جس پر شہر کی وجہ سے اللہ کی لانت برستی ہے لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی جی؟ دوسرا اس کا ساتھی چلو کہ تھوڑی لانت اپنے بھی حصے میں لے لیں اس میں کیا حیرت ہے آگے تھے لوگوں اس لڑکی نے وہاں اپنی جگہ بیٹھ کر کتاب کھولی تو دالی کرسی پر بھی کوئی بیٹھی نہیں تھی بھائی پر بھی بیٹھی نہیں تھی کیا ہے کتاب ہے تو ہم تو بھی سناؤ ہوں کہ ہاں ہاں سن لو اب اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو پیچھے کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی سامنے آ گئی اپنی کرسی اب ہلکا ہو گیا کس کے ہاتھوں ہوا ایک چھوٹی بچی کے ہاتھ میں یوں کہتا ہوں میرے دوستو ہم اپنے گھروں کا ماحول بنا رہے ہیں اور یہ اس وقت تک نہیں بن سکتا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نفع جس کو آبادی جس کو عزت آبرو اللہ کی مددوں کے سامان بتا دیں ہمیں اس پر یقین کرنا پڑے گا اور جس کو آپ گھر کی اولاد کی تباہی اور بربادی بتائیں ہمیں اسے ماننا پڑے گا کہ اس میں تو بربادی ہی بربادی ہے آبادی تو یہاں جب یہ ایمان اور یقین بن جائے گا تو پھر اعمال کی فضا بنے گی اعمال کا ماحول بنے گا اور اس سے معاشرے میں پاکی آئے گی اخلاق میں بلندی آئے گی اللہ کا تعلق ملے گا چنانچہ وہ امرت صاحب نے بس ایک ہی دفعہ کہا بھائی جاتے ہوئے نظریں نیچی ہو اللہ کا ذکر ہو تین دن تک وہ آئے اور گئے تو میرے دوستو اس وقت میں چاروں طرف کا جو ماحول ہے وہ تو ہر اچھے برے کو اللہ سے دور کرنے کا آخرت بلانے کا قبر کیا ہے حشر کیا ہے جنت دو وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی آزاد کیا ہے اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا یہ تصویر ہوتے رہتے ہیں اس لیے اصل ضرورت اس بات کی جیسے میں نے کہا تھا کہ انسان کی فطرت میں ہے نفے کی طرف طبیعت لپکتی ہے نقصان سے ہر ایک اپنے کو بچانا چاہتا ہے جتنی دور بات ہو رہی ہے کوئی آدمی اپنے نقصان کے لیے نہیں تھک رہا ہے ہر ایک نفع چاہتا ہے لیکن نفع ہے کس میں اور نقصان ہے کس میں تو وہ تو جس نے گاڑی بنائی وہی بتائے گا نا یہ پیٹرول کی ٹنکی ہے یہ پانی کی ٹنکی ہے یہ گیس کی موٹر ہے نہیں نہیں راج صاحب ہوں کیا راج صاحب ہوں ٹھیک ہے کمپنی والے نے کہا یہ پیٹرول کی ٹنکی ہے راج صاحب ہوں اپنے گھر پسینے کی کمائی سے گاڑی خریدی ہے میں پانی ہی کی ٹنکی میں پیٹرول ڈالوں گا اور میں نے تو یہ سوچا ہے کہ پمپ سے پیٹرول پہیوں میں بھروں گا کر لو تمہارا جو بھی چاہے صاحب کا بیٹا ہوں صاحب او لال صاحب سب بھری رہ جائے گی گاڑی میں آگ لگ جائے گی اور خود بھی خطرہ کہ جس نے بنائی اس نے بتائی یہ پہیے ہیں یہاں ہوا بن جاتی ہے یہ بریک ہے یہ ایکسیلیٹر ہے اس کو دبایا جاتا ہے اس کو کھینچا جاتا ہے یہ پیٹرول کی ٹنکی یہ پانی کی ٹنکی ہے تو جس اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ اگر پیٹرول کی ٹنکی میں پیٹرول ڈالا پانی کی ٹنکی میں پانی ڈالا اور ہوا چیک کر لیے پھر تمہاری گاڑی وہ دوڑے گی سڑکوں پہ کہ ہر منٹ تم منزل کے قریب ہوتے چلے جاؤ کہ یہ مشین جس نے بنائی ہے وہ بتاتا ہے ان آنکھوں کا نفع کس میں ہے ان کانوں کا نقصان کس میں ہے کہ اگر پیٹرول کی ٹنکی میں پانی ڈالتے ہیں چاہے لاسا ڈالتے ہیں تو تو گاڑی میں آگ لگے گی اور ایک چیز نہیں بڑھے گی غریب آدمی ہے لیکن وہ صحیح چلاتا ہے تو منزل کو گا میرے بھائی اور دوستوں آزے اور بزرگوں ہمارا نفا ہمارا نفا صرف اور صرف ان تعلیمات میں اس شریعت میں ان سنتوں میں اس قرآن و حدیث میں اس اللہ اور اس کے رسول پاک سے سنبھالی بتلائی ہوئی زندگی میں ہمارا نفع اس کے مقابلے کی جتنی ہے نقصان ہی نقصان ہے اور نقصان بھی معمولی نہیں خصرت دنیا اور پھر دال قہول خسران کہ جب یہ نقصان والے راستے پر چلو گے تو اتنا نہیں کہ چلو پانچ دس سال دس بیس سال پچاس سال ستر سال اس میں نقصان ہوا نہیں وہ ہمیشہ ہمیں اس کا نقصان کہ خدا ہی ملا دنیا بھی گزری اور آخرت بھی کہ دال قہول خسران اسی لیے میں دوستوں حضور ہے پہلے تو ہمیں اپنا نفع نقصان کہ پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ ہمارا نفع تو ہمارا ہمارے بچوں کا ہمارے گھر کی عورتوں کا ہماری بہو بیٹیوں کا ہمارے محلے والوں کا ہمارے شہر والوں کا پھر ان میں تاجر ہیں مالدار ہیں غریب ہیں عوام ہیں ہر ایک کا نفع عالمی سطح پر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات میں یہ یقین کرنا پڑے گا اس کے خلاف کا لقمہ اس کے خلاف کا لباس اس کے خلاف کا زبان کا بول کہ اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے اور نقصان اتنا نہیں کہ دو پیسے کم ہو جائیں گے یا نوکری چھپ جائے گی سیدھا اس کا اثر سکرات کے پڑے گا قبر کے پڑے گا اثر کے پڑے گا کہ پھر وہاں کا نقصان اتنا زبردست ہوگا کہ کوئی کسی کا سہارا نہیں اسی لیے حضورتم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اس کو فرمایا القیس سمندان نفس ہو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے شوق بہت اٹھتے ہیں خواہشیں بہت اٹھتی ہے سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اپنی منمانیوں جی کی چاہتوں کو قابو میں رکھے اور خدا رسول نے جو کہا ہے اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو پابند بنا لے اور اس کے مقابل خود حضور نے کرنا ہے بہت نادان ہے بہت نادان ہے بہت ناسمجھ ہے اور گویا اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہری مار رہا ہے وہ آدمی اور وہ عورت جو اپنی منمانیوں کے پیچھے کھانے میں کمانے میں جو ان سی لائن ہو اس میں اپنی منمانیوں کے اعتبار سے چلتا ہے خدا رسول سے آخرت سے جنت جیس سے قبر حشر سے آنکھیں بند کر کے جو کچھ نظر آتا ہے کہ بھائی ہاں نظر تو آ رہا ہے سفید بوتل سفید گلاس اور سفید پانی لیکن اس میں تو اتنے زبردست جراثیم ہیں کہ نظر تو آتے ہیں بنگلے بھی کوٹیاں بھی کپڑے بھی کھانے بھی اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اور بڑے بڑے کیا بڑے بڑے کاروبار آج کل کیا کرے مال مال کیا ہیں کیا ہاں شاپنگ سینٹر مال کے نظر آتے ہیں اس میں بڑے کیڑے ہیں ہدتے ہدتے جان نکل جائے گی ریٹ بیکٹیریا تو جراثیم ہے اس میں ابھی گیا نہیں تھا تو پھر آیا نہیں تھا تو پھر آیا نہیں تھا تو پھر کیا ہوا صاحب میرے سے تب بولا بھی بولا بھی نہیں جاتا کہ ہاں تم نے دھندا ہی کیا تھا ہفتے ہفتے مرنے کا تم نے جس کو کہا تھا نا سفید بوتل سفید گلاس سفید کپڑے سفید گاڑی سفید بنگلہ میری میری خاص چوائس وائٹ کیا میری خاص چوائس وائٹ کار میری وائٹ بنگلہ میرا وائٹ کپڑے میرے وائٹ جوتے میرے وائٹ موزے میرے وائٹ اوپر سے نیچے تک خود تارا ہے اور اتنا ہی تازہ نہیں ہے اندر بھی کالا نہیں کہ ہنستے ہنستے مر جائے گا ہنستے ہنستے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ جل جلال امن ہم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے حق کیا ہے باطل کیا ہے نفع کہاں ہے نقصان کہاں ہے دنیا کس سے بنے گی کس سے اجڑے گی آخرت کس سے بنے گی کس سے اجڑے گی وہ سارا بنا دیا ہے یہ جو چار مہینے اور چلے کا وقت مانگتے ہیں وہ اس لیے کہ آدمی کوئی بھی ہو ماحول سے متاثر ہوتا ہے دیکھو ماحول گرمی کا ہو تو جو بھی کڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے اور ماحول اے سی کا ہو ایئر کنڈیشن کا ہوگا تو گرمی بھول جائے گا یہ چار مہینے تک جب آدمی ایمان کی دعوت دے گا اللہ کی بڑائی بولے گا آخرت کو سنے گا سمجھے گا اور ایسے ہی نمازیں پڑھے گا تصویر پڑھے گا قرآن کی تلاوت کرے گا پھر اپنے بھائیوں کو پیار محبت سے سمجھائے گا تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کی جوڑی میں یہ ڈالیں گے پینا لنا حدی اللہ سب اب اس کے اندر کی آنکھیں کھلنی شروع ہوں گی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں من ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کھلتی ہے یہ آدمی ایمان کی محنت کرتا ہے تو آنکھیں آنکھیں کھلے گی جیسے بچے کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس کو آسمان زمین چاند سورج دکھتا ہے جب مومن کی آنکھیں کھلیں گی اسے اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی اسے آخرت کی نعمتیں سمجھ میں آئیں گی جہنم کے عذاب سمجھ میں آئیں گے جیسے واضح صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں جنت اتار دی جائے جہنم اتار دی جائے بغیر دیکھے جتنا ہمارا اس پر ایمان ہے اترنے کے بعد چاول کے دائرے کے برابر ہمارے ایمان میں ترقی نہیں ہے تو پھر یہ ایمان والا جب ایمان کی محنت کرتا ہے سے دل کی آنکھوں سے جنت بھی دکھتی ہے جہنم بھی دکھتی ہے کہ وہ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا دلی میں ایک مہاجرین صاحب تھے دلی میں طالب علم تھے مسجد میں کام کرتے تھے اذان کا اور مدد سے پڑھتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز ہو گئی لوگ چلے گئے اچانک ایک عورت مسجد میں بڑھ گئی جو مسجد صاحب گھبرا گئی ہو بہن ہو بہن ہو بہن یہاں نہیں یہاں نہیں سبر ارے صبر کیا کروں لوگ میری صبح کو کھٹیا کھڑی کر دیں گے کہ معذین صاحب کے نہیں ہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی رشتے دار سے ملنے کے لیے آئی تھی اس محلے میں اور واپس جا رہی تھی اپنے گھر لیکن ابھی ابھی معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کچھ فساد ہو گیا ہے تو میں تو اپنی جان بچانا تو چاہتا ہے کہ میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس میں ڈالوں ارے بہن یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن میں کیا کروں اور میرے لیے بہت مشکل ہے اس نے نہیں مانا ہر مسجد کے ایک میں بیٹھ گئی اب وقت گزرتا گیا تو اس کو تو دروازے بند کرنے ہیں مسجد کے دروازے بند کر لیے وہ پانی میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ مسجد صاحب اچھا اس زمانے میں وہ یہ بجلی اور وہ سارا نہیں تھا اس مسجد میں ایک چراغ کی ماتا ہوا چراتا تھا جاندہ میں کیا کروں اور یہ کہے کہ جہاں اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے چاہے تم دم کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ یہ نقش میں نے دیا ہے ڈال لو کہ تو تو شیطان کے ساتھ جا رہا ہے اور تو بھی شیطان ہی کے پاس بیٹھی ہے نقشوں کو تاریخوں کو دم پتا نہیں کیا کیا کرتا میں نہیں کہتا اللہ کے نبی کی بات جہاں اجنبی مرد عورت ایک جگہ ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اب وہ عورت اور یہ جواب موجود اب اس کو شیطان نے بس ویسے ڈالنے شروع کیے کہ موقع اچھا ہے تو یہ ہے یوں ہے وہ لیکن متفل تھا متفل تھا اس نے اپنا حجرہ کھولا محمد کی جلائی اور کتاب پڑھنی شروع کر دی شیطان تو خون کی طرح دوڑتا ہے نا کتاب پڑھتے پڑھتے بھی وہ میرے خیالات آ رہے ہیں تو وہ اس کا علاج اس طرح کر رہا تھا کہ جب بھی اس کا خیال آتا تو انگلی کو موم بتی میں یوں بھائی جل گیا واپس کیا لے گا پھر تھوڑی دیر کتاب پڑھتا پھر خیال صبح ہو گئی اذان پڑی اب اس عورت سے انکار کے بہن اب تو جاؤ اللہ کے واسطے لوگ آئیں گے نماز کا وقت ہو گیا اس نے کہا کہ جاؤں گی میں تو جانے کے لیے ہوں میری جان کا خطرہ لیے آ گئی یہ بتا یہ رات کو جو تو نے کیا یہ کیا کیا مخلصین جو ہوتے نا مخلصین وہ اپنی نیتوں کے ڈھول نہیں بجاتے بھائی اللہ کے لیے کیا ہے جب تم اپنا کام کرو تو آگے کچھ نہیں میں جانے کی نہیں میں جانے کی نہیں جب تک یہ بتاؤ گے بہت جب سے کیا تو اس نے کہا کہ بہن بات یہ ہے کہ شیطان مجھے وسوسے سے ڈال رہا تھا اور میں اس موم بتی کے آج میں یوں بھی ڈال رہا تھا کہ یہ آج دنیا کی ستر ہزار مرتبہ دھل کر آئی ہے جنم کے آج اور وہی معمولی موم بتی کے آج یہ برداشت نہیں ہوتی ہے کہ جہنم کی برداشت ہو جائے گی طالب علم ہے معذم ہے لیکن دعوت عمل سے اس طرح دے رہا ہے کہ تقوی یہ ہے عزت یہ ہے اللہ کا خوف یہ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں آگے بزرگوں ہمیں ہمارا نفع نقصان سمجھ میں آئے اور پھر اپنے لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں ڈالیں کہ جس ماحول سے وہ رنگ ہمارے پر چڑھ جائے اور وہ رنگ ایسا ہو پکا سورت والے دونوں طرح کے کپڑے رنگ اس تو کچا بھی ہوتا ہے لوگ بیچارے بہت بڑکدار چادر سمجھ کے لے گئے ارے باپ سورت سے کپڑا مارکیٹ سے دوسرے ہفتے جب دھوئی تو باؤ اتنے بڑے بڑے دھبے کیا ہوا ایسے دھبے وہ تو کلر ہی کچا تھا ایک ہی دھو میں نکل گیا تین دن لگائے چلا لگایا چار مہینے لگائے ایک ہی دھو میں صاف کہ نہیں اپنے پر ایمان کا اخلاق کا آخرت کے فکر کا امال صالحہ کا اللہ کو راضی کرنے کا نبی کی چال چلنے کا رنگ اپنے پر چڑھانا ہے کہ جہاں ہو ہمارے رنگ پر کوئی جھول نہ پڑے کوئی جتنی چاہے چمک دمک نظر آئے کہ یہ ہے اصل من اللہ اللہ شبہ رنگ تو خدا کا ہے خدائی رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ تمہیں بھی توفیق دے دعا دو گے نا مجھے مجھے دعا دو گے نا ہاں جاؤ جاؤ گھر کسی کو جانے نہیں دوں گا وہاں سے ایسی کیسی ہو جائے گی پہلے اس لیے کہ یہاں سے چار چار مہینے اللہ کا شکر اللہ ناراض مت الحمد للہ ہمارے شہر میں مسجد وار چار چار مہینے کی جماعتیں بن رہی ہیں اور چیزوں کی بھی جماعتیں بن رہی ہیں اللہ پاک جانوں میں مالوں میں ایمان میں آبرو میں اخلاق میں دین میں دنیا میں خوب برکتیں نصیب فرمائے ہمت کر کے فرماؤ جمعرات کا اجتماع تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں کام کر کے آتے ہیں اور پھر اپنی قربانیاں اپنے اپنے اپنے تقاضے لینا تقاضوں کو پیش کرنا ہمت کر ہاں، ماشاء ہاں، اللہ ابراہیم اشرف بھائی بھائی جزاکم جزاکم اللہ اللہ اپنے شوق کے اس راستے میں جانے میں نفا ہے نفا ہے نفا ہے اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا نبی والے راستے سے بچنے میں